جہاد کی گردن مروڑو

کیسے اس جہاد کا انکار ہوگا جب یہ نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھیں گے اپنے نبی کا سراپا دیکھیں گے کبھی نبی بدر کے میدان میں جا رہے ہیں فدائی حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں فدائی حملے کے جواز پہ شک کرنے والوں آؤ تمہیں قرآن سے دلائل دیں گے تمہیں سنت سے دلائل دیں گے یہاں آٹھ تلواریں لے کر نبی ایک ہزار تلواروں سے ٹکرانے جا رہا اگر یہ فدائی حملہ نہیں ہے تو کیا ہے آمنے سامنے کی برابری دکھانے والوں ہمیں گالیاں مت دو اگر گالی دینی ہے نعوذ باللہ نبی کو دو نبی نے اس, اس کی بنیاد رکھی تھی کہ کے میدان میں آٹھ تلواریں لے کر ایک ہزار سے جانے گئے اور رب نے کہا اللہ کلیمات اللہ حق کو حق کر کے دکھائے گا باطل کو باطل کر کے دکھائے گا فدائی حملے کے جواز پہ صحابہ کی کاروائیاں ہیں قرآن کی آیتیں ہیں آثار ہیں علماء کے اقوال ہیں اسی لیے تو آج فدائی نہ کسی سے تھمتے ہیں نہ کسی سے رکتے ہیں کہا کہ ان کو کیسے جہاد سے روکو گے نبی بدر میں چلے گئے نبی عہد میں چلے گئے نبی زخمی ہو گئے یا نبی خندق کھود رہے ہیں اشار پڑ رہے ہیں زیرہ باندھی ہوئی ہے جبرائیل زمین پہ آ رہا ہے رب اسے ٹریننگ دے کے بھیجا ہے سب سے پہلے جہاد کی تربیت میرے رب نے دی ہے اور کراٹے جاننے والوں کنگ فو جاننے والوں رب قرآن میں کہہ رہا ہے فضری بو فوکل بو مین کلا بنان فرشتوں کو لڑائی کا کیا پتا اللہ کہتا ہے جاؤ کافروں کی گردروں پہ مارو پور پور پہ مارو جہاد کی تربیت رب نے شروع کی ہے رب ہی اسے ختم کر سکتا